جی تعریف لغت میں کہتے ہیں کہ مصدر جاہلا اور ضد عالمہ یہ تو بات سمجھ میں آگی بل جہارت بر راوی تانی عدم معرفت کیا مراد لیتے ہیں آپ اس سے جہالت بر راوی سے کہ راوی کی جان پہچان کا نہ ہونا عدم معرفت راوی پتہ نہیں چل رہا کہ رابی کی اصل کیا ہے اصطلاح عین راوی او حالی عین راوی کی معرفت کرنا ہونا یا اس کی صفات یا حالات کا معلوم نہ ہونا یہ تو یہی نہ پتا چلے کہ راوی ہے کون نام تو آ گیا نیت آ گئی کوئی لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ذات کون سی ہے اب ابو اسامہ ابو تو کسی بھی لفظ کے ساتھ اس کی ذات کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بندہ ہے کون دراصل یا اس کی صفات کا نہیں پتہ چل رہا پتہ تو چل گیا کہ ٹھیک ہے پلا بندہ وہاں پر بغداد کا ایک تھا لیکن جو ہے وہ اس کی کیا صفات تھی یہ نہیں معلوم ہو پا رہا اسباب اسباب اسباب ہی کثرت نعوت الراوی راوی راوی کی صفات کا بہت زیادہ ہونا من اسم بھلے وہ ناموں میں سے ہو کافی سارے نام ہو کنیتن او لقبن او صفت او حرفتن حرفہ کہتے ہیں پیشے کو او نصبن یا اس کی نسبتیں بہت زیادہ ہیں چار پانچ شہروں میں وہ رہتے رہا ہے فیش تہر بش منہا بس وہ مشہور ہو گیا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ فیوز کرو بغیر مش تہارا بھی من الغرازی بس کیا کیا گیا کہ فیوز کرو اس کا نام لے دیا گیا اس کو ذکر کیا گیا بغیر ما اس لفظ کے بغیر اشتہارا بھی جس سے وہ مشہور تھا من الاغراض کسی غرض کی وجہ سے کسی بھی غرض کی وجہ سے اس کا وہ مشہور نام جس سے وہ معروف تھا لوگوں میں پہچانا جاتا تھا وہ نہ لیا گیا بلکہ کسی دوسرے غیر معروف نام سے اس کی روایت کو نقل کر دیا گیا فیوزن انہ راون آخر تاکہ یہ گمان کر لیا جائے کہ یہ کوئی دوسرا ہی راوی ہے فیاحسر الجہل بحال ہی بس اس کی حالت سے جہل حاصل ہو گیا یعنی عدم معرفت کہ اس کے حال کا معلوم نہ ہو پائے اب کیسے پتا چلے کہ یہ فلاں آدمی ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ سفا ہے نہیں سفا ہے یہ تو کوئی اور ہی نام آ رہے ہیں راویوں کی فہرست میں تو جہالت پیدا کرنے کے لیے یہ بعض اوقات کر دیا جاتا ہے اچھا ایک تو اسباب میں سے ایک سبب یہ ہو گیا دوسرا قلت و روایت ہی فلا یکسر الاخذ عنہ پس بس نہیں اکثر ہوتا زیادہ ہوتا الاخذ حاصل کرنا عنہ اس راوی سے بسبب سبب روایت روایتی ہی اس کے روایت اس کے قلیل روایت کرنے کے سبب سے اس نے بہت ہی قلیل روایت روایتیں بیان کی ہوتی ہیں اب ایک یا دو روایتیں اس سے ہوتی ہیں تو اس لیے عام لوگوں کو یا اہل علم حضرات کو بھی نہیں پتہ چل پاتا اب سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں تو نہیں معلوم ہو پاتا کہ یہ بھی کوئی باقی معروف راوی ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کی روایت ہی ایک دو ہوتی ہیں خروبما لم یروی آن ہو اللہ واحد پس بعض اوقات نہیں روایت کرتا وہ ہاں، نہیں روایت کرتا ایک حدیث کو یوروا بھی کہہ سکتے ہیں نہیں روایت کیا جاتا اس سے کسی ایک حدیث کو لم یوروا آن ہو اللہ واحد کوئی نہیں روایت کی جاتی اس سے صرف ایک ہی حدیث تو گویا کہ بعض اوقات کوئی راوی صرف ایک حدیث کا راوی ہوتا ہے تو اس لیے ذخیرہ حادیث میں بڑا ہی غیر معروف سا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بسا اوقات نہیں پتا چلتا تو یہ بھی جہاں پر راوی ہو جاتا ہے اچھا جی امسلا مثال و کثرت نورت راوی محمد بشرل کل کل بھی جی۔ کل بھی کل بھی کچھ بھی کہہ لیں نصب اح بعض الا جدی بعض نے اس کو نصب کیا ان کے دادا کے ساتھ فقالت انہوں نے کہا کہ محمد بن بشرن اچھا صاحب کو ہٹا دیا والد محمد بیٹا صاحب کا صاحب بیٹا بشر کا تو بعضوں نے محمد بن بشر کر دیا سیدھا ہی وسما بعض حماد بن صاحب اور بعضوں نے اس کا نام حماد ابن صاحب کہا کہ نہیں اس کا نام محمد ٹھیک ہوگا لیکن اصل معروف محمد ابن صاحب سے تھا وہ کنا بعظم اور دی بعض نے ابن نظر کے ساتھ بیٹے نظر اس کا بیٹا ہوگا تو نظر نے ابا کہہ دیا وکنا بازم ابا ابا ہشام خسار آپس ہو گیا یوزن گمان کیا جانے لگا ان کہ یہ بندہ جماعت یہ ایک پوری جماعت ہے وہ واحد حالانکہ کہ وہ واحد تھا واہ حالیہ ہے حالانکہ وہ ایک بندہ تھا اور جب روایتیں آئیں کسی روایت میں اب نظر آ رہا ہے کسی روایت میں جو ہے نا وہ آ رہا ہے ابا سعید آ رہا ہے کہیں ابا ہشام آ رہا ہے کہیں بشرکل بھی آ رہا ہے تو سب حیران ہوگئے کہ یہ تو ایک روایت ہے اس کو کتنے سارے لوگوں نے روایت کیا ہوا ہے تو یہ مشہور یا یہ غریب نہیں رہی روایت تو لہذا یہ جہارت براوی کی وجہ سے وہ جو روایت وہ ہوتی تھی غریب ہوتی تھی وہ مشہور بن جاتی ہے مثال و قلت قلت روایت راوی اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی کی روایتی بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جہالت پائی جا رہی ہوتی ہے وہ قلطی من روا آن ہو اور پھر قلت من اس آدمی کی بھی قلت روا آن ہو جو اس سے روایت کر رہا ہوتا ہے یہ خود بھی ایک ہی ہوتا ہے راوی اس سے آگے روایت کرنے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے تو اس لیے بھی جہل پیدا ہو جاتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں اب ابو الشرا من منت تابعین یہ تابعین ہیں تابعین میں سے ہیں لم یروی آن ہو غیر حماد ابنی سلمہ ان سے صرف حماد بن سلمہ نے ہی روایت کیا اس کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کی ان کی احادیث کو ان کی کوئی ایک ہی حدیث ہوگی تو اس وجہ سے بھی جہالت پائی جاتی ہے کہ بھائی ذخیرہ احادیث میں روایت کرنے والے ہی ایک ہوتے ہیں صرف اچھا مثال و آدمی تصریح بھی اس میں ہی ان کے نام کی وضاحت کے نہ ہونے کی مثال کہ ان کے نام کی سراہتن وضاحت نہیں ہوئی ہوئی جیسے کوئی یوں کہہ دے راوی یوں دے اخبار نہیں فلان او شیخ ان او ان او نہ مجھے خبر خبردی فلانے یا مجھے خبر دی یہ روایت مجھ سے پہنچی ایک شیخ سے مجھے یہ روایت پہنچی فلاں بزرگ سے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بعض اوقات بیان میں کہ اللہ والے یوں کہتے ہیں بزرگوں کا یوں کہنا ہے بڑوں سے یوں بات سنی ہم نے تو کوئی اپنی نجی محفل میں گفتگو کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دی کہ یوں کہہ دے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے اب لوگ تو یہ کہیں سمجھیں گے کہ ان کے جو اساتذہ ہیں شیوخ ہیں لیکن اب کیا پتا وہ کون تھے کیا کیا نہیں تھے تو اس سے احکام کا صادر ہونا تو نہیں ہو سکتا ویسی ایک ترغیب ترغیب کے لیے تو وہ چل جائے گی بات لیکن حکم شرعی تو اس طرح سے ثابت نہیں ہو پائے گا تو اس لیے یہ جہالت بر کے حکم میں آئے گی یہ بات اس لیے اہل اہل مزاد کو چاہیے کہ پکی باتوں کو بیان کیا جائے اور اس میں حافظے کا استعمال ہو اگر کوئی حکم شرعی خاص طور پر بیان کرنا ہے <clears throat> جی تعریف المجہول ہوا من یہ وہ آدمی ہو سکتا ہے لم تو عرف آئین جس کی ذات کا نہ پتا چلے اور صفت ہو یا اس کی صفت کا نہ پتہ چلے بمانا اداری کے اناوی لم تو عرف ذات ہو مانا اس کا یہ ہے کہ یہ وہ راوی ہوگا کہ جس کی ذات نہ پہچانی جا سکے او شخصیت ہو یا اس کی شخصیت کا نہ پتہ چلے او عرفت شخصیت ہو یا اس کی شخصیت تو پہچان چکی پہچانی جا چکی ہو ولیکن لم یورف لیکن نہ پہچانا جائے اس کی صفت کو صفت سے مراد عدالتی ہی و ضبط ہی شعیون یعنی نہ پہچانا جا سکے اس کی عدالت اور اس کی ضبط میں سے کچھ بھی کچھ پتا نہ چلے کہ اس کی عدالت اور اس کا ضبط جو ہے وہ کیسا تھا انواع المجہول یمکن انوال المجهول سلاسۃ وهي مجھول العین تین ہو سکتی ہیں اور تعریف اس کی یہ ہوگی کہ ہوا من ذکیرہ اسمہ واحد اللہ نام تو اس کا ذکر ہو گیا لیکن اس سے کسی کسی نے روایت آگے نقل کی ہی نہیں سوائے ایک کے ایک تو یہ ہوگی قسم اچھا اس کے حکم کیا ہے حکم و روایتی عدم القبول اللہ اذا وصیفہ اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک توثیق نہ ہو جائے دوسرے بھی دیں کہ ہاں یہ روایت ہم نے بھی کہیں نہ کہیں سے دیکھی ہے یا یہ حکم شرعی کے عین مطابق ہے یا اس کی صفت کا کہیں سے معلوم ہو جائے یعنی کہ دیگر احباب بھی اگر تائید کریں تو پھر مانی جائے گی ورنہ ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی اچھا جی کئی فیوسکو یو وسع کو احد امرائن دو طریقوں سے توسیع کی جائے گی اس کی عدالت کی یا اس کی اس کی روایت کو لینے کے لیے اما این کا ہو من ربا عنہ یا تو توسیع کرے غیر اس آدمی کا جس نے روایت کی ہے جس نے ان سے روایت لی ہے وہی توثیق نہ کر دے بلکہ کوئی اور شخص توثیق کرے کہ ہاں واقعی یہ روایت ایسے ہے و اما اور یا پھر قبو من روا یکون من اہل جرح بتعدیل اور اگر اسی بندے نے توثیق کرنی ہے جس نے ان سے آگے روایت نقل کی ہے یعنی انہی کا شاگرد تو پھر اس شرط کے ساتھ وہ توثیق بیان کر سکتا ہے اگر وہ شاگرد جو ہے وہ اہل جرح اور تعدیل میں سے ہے یعنی اس کے پاس یہ ملکہ ہے کہ وہ جرح اور تعدیل کا ایک امام ہے جرح و تعدیل یعنی احادیث کی جانچ اور پڑتال کے لیے راویوں کے اوپر پوری طریقے سے صحیح قسم کی گرفت کرنا کہ کیا واقعی یہ راوی درست ہے بھی صحیح اس کی عدالت ٹھیک ہے ضبط ٹھیک ہے نہیں ہے اس کے پاس ان سب چیزوں کا پورا پورا علم ہوتا ہے اگر تو وہ امام ہے جرا و تعدیل کا اہل جرا و تعدیل میں سے ہے اور اس کا شاگرد بھی ہے پھر تو ہم مان لیں گے اس کی تعدیل اس کی اس کی توثیق کو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا پھر ہم مانیں گے ورنہ نہیں جی اچھا مبہم کسے کہتے ہیں المبہم المبہم انواع المجھول ممکن ہے کہ ہم مبہم کو بھی شمار کر لیں مجھول کی اقسام ہی میں سے قد عليه اسما خاصا اگرچہ علماء حدیث نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور نام کا اطلاق کیا ہے لیکن حقیقت ہُو حقیقت المجھول لیکن جو ہے وہ اس کی جو حقیقت ہے یہ مجھول کی حقیقت سے ملتی جلتی ہے تعریف کیا ہوگی مجھول کی ہوا ملم یوسر راہ بھی اس میں وہ شخص جس کے نام کے ساتھ اس کی وضاحت تصریح یا اس کی تصریح یا اس کی وضاحت نام کے ساتھ نہ کی جائے حدیث کے اندر حدیث کے لینے دینے میں اس کے نام کے ساتھ اس کی وضاحت نہ ہو اچھا جو حکم و روایت ہی عدم القبول حراویو آن ہو بھی اسمی ہی یہاں تک کہ کوئی راوی تصریح کر دے اس کے بارے میں اس کے نام کے ساتھ او یورف اسم ہو یا پھر اس کے نام یا اس کا نام جانا پہچانا ہو بے برود ہی بن طریق آخرا بوجہ اس کے وارد ہونے دوسرے طرق سے اور ایک اور طریقے سے بھی اس کا نام آتا جاتا رہتا ہو روایتوں میں اور وہ معروف بھی ہو مسرحن فی ہی اس حال میں کہ وہ تصریح کیا جانے والا خود وضاحت کیا جانے والا ہو وہ نام فی ہی اس حدیث کے اندر بھی اس میں ہی اپنے نام کے ساتھ تو اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر اس کی اس کے اندر سے جہالت جو ہے وہ نکل جائے گی اور اس کے, اس کو قبول کر لیا جائے گا <clears throat> وسبب و رد روایت ہی جہالت و آئین ہی جہالت و آئین ہی اور اس کی روایت کو رد کرنے کا سبب جو ہے وہ اس کی ذات کی جہالت ہے وہی بات ہے لین ابہما اسم میں اس لیے کہ ہر وہ آدمی کہ جس کا نام مبہم ہو گیا جوہلت آئین ہو تو پھر اس کی ذات بھی مبہم ہو گئی جب اس کا کیونکہ ذات پر نام جو ہے وہ ذات پر دلالت کرتا ہے اگر کسی کا نام غیر معروف ہے تو اس کی ذات بھی غیر معروف ہو جائے گی وہ جوہلت عدالت ہو اور ایسے ہی پھر اس کی عدالت بھی مجھول ہو جائے گی جوہرت عدالت میں بابی اولا اور اس کی جہالت کا عدالت کا کا غیر معروف ہونا یا اس سے جاہل ہو جانا اس سے لا علم ہونا جو ہے وہ تو باب اولا ہو جائے گا یعنی اس سے زیادہ ہو جائے گی یہ بات کہ جب کسی کی ذات کا ہی معلوم نہیں تو اس کی عدالت کا کیسے معلوم ہو پائے گا فلا تقبل روایت ہو پر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے جی لو اچھا لو ابم ابھی لفظ تعدیلی اگر وہ شخص مبہم ہو اگر حدیث مبہم ہے لیکن بلفظ تعدیل یعنی راوی جو ہے وہ جو جو جرح و تعدیل کا امام ہے وہ تعدیل کے عدالت کے لفظ کے ساتھ اس مبہم کو یا اس شخص کو جو مبہم ہے اس کو بیان کرے فہل تقبل و روایت ہو تو کیا پھر اس کی روایت قبول کر لی جائے گی یعنی وہ شخص تو مبہم ہے لیکن راوی ایسے لفظ کا استعمال کرتا ہے جو کہ تعدیل کے لیے استعمال ہوتا ہے ابھی مثال آ جائے گی وزارے کا مثر راوی وان ہو اور یہ اس کی مثال یہ ہے کہ راوی اس سے حدیث لیتے ہوئے یوں کہے اخبار نے سکا نے مجھے خبر دی اب سکا کا لفظ جو ہے یہ تعدیل کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے لیکن فا کہنے سے کسی کی نام کسی کا ذات کسی کی صفت تو نہیں معلوم ہو صفت تو معلوم ہو جائے گی لیکن آئین تو نہیں معلوم ہوگی کہ اس کی ذات کون ہے جب ذات مبہم ہے تو پھر ہم نے اس کی صفت کو کیسے طے کر لیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ فقہ ہے یا فقہ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر ایسے لفظ کے ساتھ جو کہ تعدیل کے لیے استعمال ہوتا ہے جرح کے لیے نہیں تعدیل کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لفظ کے ساتھ کسی مبہم راوی کو بیان کر دیا جائے اور وہ یوں کہ اخبار نے سکھا تو سکھا نے مجھے خبر دی اس سے میں نے حدیث لی ہے تو پھر اس کو اس کا کیا حکم ہے بل جواب لا تقبل جواب یہ کہ نہیں ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے ایزن عال الصح صحیح قول کے مطابق لئر نہ اس سے قطن آئندہ ہو اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ سکہ ہو لیکن اس کے نزدیک ہو غیر سے قطن آئندہ غیر ہی باقی لوگوں کے نزدیک وہ سکھا نہ ہو تو اس لیے اس کے سکھا کہنے سے بات نہیں بنے گی اللہ یہ کہ وہ خود جرا و تعدیل کے اماموں میں سے کوئی امام ہو اور وہ باقاعدہ اس کی صلاحت بھی کریں جی اشر فی اسباب اسبابل جہالت کے اسباب سے متعلق مشہور جو تصانیف ہیں وہ کثرت النورت الرابی صنف فیح الخطیب کتاب او حامل جمع بالتفریق دوسری کتاب قلت روایت الراوی سنی افیحہ کتب اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں سمیت جن کے نام کتب الوحدان ای الکتب المشتملت القتب المشتم اللہ واحد وہ تمام کتابیں جو مشتمل ہیں ان راویوں پر جو کہ جن سے ایک ہی حدیث لی گئی ہے جنہوں نے روایت روایت کیا کیا کہ نہیں گیا ان سے مگر ایک ہی حدیث کو وابن حاضر قطب الوحدانی امام مسلم اور تیسری کتاب عدم التصریح بھی اس میں راوی وسلی ففیح قطب المبحمۃ مصر کتاب الصما الا محمد الابا الا محکمت البدادی اور پھر ایسی ہی ایک کتاب من المتن العراقی یہ ساری کتابوں کے نام یاد کرنا تو شاید آپ لوگوں کے لیے ممکن نہ رہے لیکن ایک دفعہ نظر سے گزار لیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم یہ یہ کتب ان ان موضوعات پر موجود ہیں البدا نما سبب تعریف اس کی ہے کہ لغت میں کہتے ہیں یہ مصدر بدا بیمانہ انشا پیدا کرنا نئے سرے سے کسی چیز کی ابتدا کرنا بدا انشا کا ابتدا کا مافل قاموس کے اندر بدعت کو ابتدا سے یعنی ہر وہ چیز جو بالکل ابتدا سے شروع کی جائے جس کی ابتدا ہو اصطلاح میں کہتے ہیں الحد الدین دین کے اندر نئی چیز کا پیدا کرنا بادل الاکمال جبکہ تکمیل بھی ہو چکی ہو دین کی تکمیل کے بعد اس کے اندر کسی نئی چیز کا پیدا کرنا او مستح جیسا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر وہ چیز جو نئی وجود میں آئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد من الحوا اب العمال خواب و خواہشات میں سے ہو یا وہ عمل میں سے ہو کوئی بھی عمل اعمال اعمال سے مراد غیر خواہشات ہوں گی میرے خیال سے کیونکہ احوا کے مقابلے میں آ رہے ورنہ تو عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے خواہش والا عمل یعنی اپنی نفسانی خواہش یا دیگر خواہش کوئی بھی عمل یا خواہش لیکن اس کی جو فقہی تعریفات ہیں وہ اس سے تھوڑی سی اس میں اس, میں مزید اضافے بھی ہیں اچھا آگے چلتے ہیں انواع نوعان بدعت مکفرت پہلی قسم بدعت مکفرہ ای یکفر صاحبها بسببها کہ اس بدعت مکفرہ کی وجہ سے اس کا کرنے والا اس کا صاحب اس کا ساتھی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کان ماں ما یستلزم الکفر گویا کہ وہ اعتقاد کر لیتا ہے یہ کانا نہیں ہے کان ہے کہ قیدہ گویا کہ یہ کہ وہ اعتقاد کر لیتا ہے ما ایسی چیز کا یستلزم الکفر القفر جو کہ لازم ہوتی ہے کفر کو کسی ایسے عقیدے کو اپنا لینا جو کہ کفر کو مستلزم ہو ول اور اس میں جو زیادہ معتمد بات ہے جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان لذیذ کے وہ آدمی ترد روایت من ان کرا متواترن اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا جو ایسی ہر چیز کا انکار کرے جو شرح میں تواتر سے ثابت ہے تواتر سے ثابت ہے ہر وہ چیز حدیث متواترات آپ نے پڑھ لی تھی کہ جس پر اتنی بڑی تعداد نبی علیہ السلام سے اس کو روایت کرے کہ جن کا غلطی پر ہونا جھوٹ پر ہونا محال ہو مطلب ایک حدیث کو آپ علیہ السلام سے سینکڑوں صحابہ نے روایت کی ہے تین سو لوگوں نے روایت کی ہے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تین سو کے تین سو جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہوں کسی ایک سے غلطی کا امکان ہے دو سے ہے کسی سے بھول ہو گئی ہوگی کسی کا بڑھاپا ضعف ہوگا لیکن تین سو اچھا اب ایسی حدیث جو کہ متواتر ہے اس اس کا کوئی انکار کر رہا ہو اور اس سے مستمت ہونے والے مسئلے کا انکار کر رہا ہو تو پھر اس انکار کر رہا ہو یا اس میں کوئی اضافہ اس طرح کر رہا ہو تو اس کو جو ہے وہ یہ بدت مقفرہ کہلائے گی من معلوما متبادر الدینی ایسی چیز جو کہ پھر معلوم بھی ہو دین دین دین میں میں کی ضروریات سے پھر او من اعتقد عکس ہو یا پھر جو شخص اس کے عکس کا اعتقاد کر لے یا تو وہ انکار ہی کر دے یہ حدیث نہیں ہے یا پھر اس کے بالکل برعکس اپنی طرف سے کوئی بات لیا کہ نہیں یہ تو یوں ہے حالانکہ وہ حدیث متواتر ہو اچھا دوسری قسم ہے بدعت ان ایسی نئی چیز جو کہ فسق کو پیدا کرنے والی ہو مفسقہ مفسخہ صاحب و حافی سب کہ اس کا صاحب جو ہے اس کے کرنے سے فاسق ہو جائے فاسق وہ جو اعلانیہ کسی گناہ کا ارتقاب کرے اور اس کو وہ بدعت تکفیرہ اسلم وہ امن اور یہ وہ ہوگا کہ لا تخت تذیب آتحد تخفیرہ کہ اس کی بدعت نہیں تقاضا کرتی تکفیر کا حقیقت میں کہ حقیقت اس کی یہ بدعت جو ہے وہ تکفیر تک نہیں پہنچائے گی اس کو حکم و روایت المبتدع انکانت بدعت تو مکفرتن تو رد روایت ہو اگر تو بدعت مکفرہ ہے تو پھر تو اس کی روایت بالکل ہی رد کر دی جائے گی قطان قابل قبول نہیں وہ انکانت بدعت تو مفست اور اگر اس کی روایت جو ہے وہ بدعت اگر وہ شخص بلکہ وہ شخص کہہ لیں روایت ٹھیک ہے کیونکہ وہ شخص جب روایت کرے گا تو وہ اس کی وہ روایت وہ اس کو اس کا اعتقاد ہوگا جبھی تو وہ روایت بھی کر رہے تو صحیح اللہ علیہ جمہور بس صحیح وہ بات ہے صحیح جس بات پر جمہور ہیں وہ کیا ہے کہ انا روایت ہو تو بلو شرط کہ اس کی روایت قبول کی جائے گی دو شرطوں کے ساتھ اللہ یقون دایتن الا بدعتی ہی کہ وہ شخص جو ہے وہ دائی نہ ہو اپنی بدعت کی طرف یا وہ روایت جو ہے وہ وہ روایت داعی الا بدعا نہ ہو دوسری قسم وہ اللہ اللہ ماں ما یورب جو بھی ہو کہ ایسی روایت نہ بیان کرے کہ جو بدت کو رواج دے بذات خود تو بدعت نہیں ہے لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو بدعت کی طرف مفضی ہوتی ہیں وہ بھی نہ ہو ایک تو وہ خود بدت کا داعی نہ ہو اور ایسی روایت بھی بیان نہ کرے جو بدعت کو رواج دے تو ان دو شرطوں کے ساتھ اس آدمی کی روایت جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی بذات خود وہ روایت بھی اور وہ خود بھی ذاتی طور پر بھی اگر اس کسی بےدت کو رواج نہیں دے رہا تو پھر اس کی وہ روایت جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ایک معاملے میں بدت کا مرتکب ہے مثال کے طور پر انگوٹھا چومنے والا یا یا نماز سے پہلے سلاۃ و سلام پڑھنے والے جیسے ہمارے آج کل کے ایک بدعتی حضرات ہیں لیکن اگر وہ کوئی اور روایت کر رہا ہے روایت بیان کر رہا ہے جو کہ انگوٹھے چومنے سے متعلق نہیں ہے جو کہ سلاد السلام اسلام پڑھنے سے متعلق نہیں ہے اس طرح کی کسی قسم کی وہ روایت نہیں بیان کر رہا اور وہ وہ صحیح کوئی روایت بیان کر رہا ہے تو اس کی وہ روایت لینے میں کوئی نظر نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود بھی اس نئے مسئلے میں اس نئے سے مراد جو بھی ایک جس جو جو, جو مسئلہ وہ روایت بیان کر رہی ہے اس مسئلے میں نہ تو وہ بدعت کی طرف داغائی ہے نہ وہ روایت بدت کی طرف داعی ہے ہاں وہ خود ذاتی طور پر کسی ایک آدھ بدعت کا وہ اس پر عمل درآمد کرتا ہے تو اس سے اس کی صحیح جو روایت ہے اس کا انکار لازم نہیں آئے گا حلی <coughs> حدیث المبتدع اسم الخصم وہ حدیث جو کہ مبتدے کی ہوتی ہے بدتی کی ہوتی ہے اس کا کوئی خاص نام بھی ہے لئی سلی حدیث المبت اسم الخاصن بھی ایسا کوئی نام اس کے ساتھ خاص نہیں ہے وہی نما حدیث صرف یہ مردود کی نو میں سے ہے کما عرفت جیسا کہ کما عرفت جیسا کہ آپ نے پہچان لیا ولا یقبل اللہ بشروط اللہ دکرت عنفن اور نہیں قبول کیا جائے گا اس کو مگر ان شروط کے ساتھ جو کہ ہم نے بیان کر دی ہوئی ہے دسویں قسم سو الحفظ حافظے کی کمزوری آگے چل رہے ہیں جی ہم ٹھیک ہے پیچھے سے سمجھ میں آ گئی یہ بات <coughs> جی تعریف الحفظ حفظ کی کمی خرابی اس کی تعریف کیا ہے ہوا ملم یورت جہ جانب اسابتی اعلی جانب خطیتی ہر وہ شخص ہوا من یہ وہ آدمی ہوگا کہ جس کے صحیح سمت کو ترجیح نہ دی جا سکے اس کی خطا والی جانب پر ہر آدمی کے اندر دو صفت صفات ہو سکتی ہیں ایک اس کی اسابت والی صفت ایک اس کی خطی خطیہ والی صفت خطیہ غلطی کمی کمزوری کوتاہی اصابت اسابت درستگی صحیح سلامتی صحیح سوچ فکر اب اس کی جو صحیح سمت والی سائڈ ہے جو درستگی والی طرف ہے اس کو ترجیح نہ دی جا سکے غلط والی سمت پر اتنا اس کے اندر حافظے کی کمی بیشی ہو کہ ہم ہم کسی کو کہتے ہیں نا بھائی بھلکڑا یہ تو تو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی بھولنے والی کمزوری وہ زیادہ ہوتی ہے ورنہ بھولتا تو ہر شخص ہی ہے بابا اعظم بھول گئے تھے اعلی نبی صاحب وسلام وہ بھول گئے تھے تو بھولنا تو انسان کی فطرت ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے یا کم ہوتا ہے تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں انواع اب اس کی قسمیں وہ بیان کریں گے جس سے اور بھی وضاحت ہو جائے گی نوعان سی الحفظ نوعان وہما اما شاہ الحفظ معه من اول حیاتی یہ کہ پیدا ہوئی حفظ کی کمی کمزوری معاہو اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی پیدا ہوتی ہوئی یا چلتی رہی من اول حیاتی اس کی ابتدائی زندگی سے ہی وہ لازم ہو اور یہ اس کو لازم رہی فی جمیعی حالات ہی اس کی تمام حالات اس کے زندگی کے تمام ادوار میں حالات میں یہ بھول اس کے ساتھ برقرار رہی بھول جانا خبر ہو تو نام رکھا جاتا ہے اس کی خبر کا شاز اعلی کے بعض رائے کے مطابق و اما اور یا پھر یوں ہوگا کہ یقون الحفظی کہ اس کا جو سو حفظ ہے طاری ان علیہ یہ اس کے اوپر بعد میں تاری ہوا ہوگا تاری وہ ہوتا ہے کہ جو اٹ سیلف نہ ہو آفٹر سم انٹرولز ہو یعنی ابتدائے وقت میں اس کے ساتھ نہیں تھا بلکہ بعد میں یہ چیز آئی ہے خارجی ہے اندرونی نہیں ہے اچھا کیوں آئی اما لی کبری ہی یا تو بڑھاپا اول بسر ہی یا اس کی نظر چلی گئی تو اس نے اب کتابوں سے دیکھا تو اس کو ایک کے دو نظر آنے لگ گئے اول احترافی کتب ہی یا اس کی کتب جل گئی اب جلی پھٹی پرانی کتب کو دیکھا اور اس کی وجہ سے یا جل گئی اور اس نے سوچا کہ یار میں نے یہ یہ یوں یوں مجھے یاد تو یہی آ رہا ہے کہ میں نے یوں لکھا تھا اب اس نے اپنی حافظے کو ہی استعمال کر کے اور غالب گمان کرتے ہوئے آگے نقل کر دیا تو یہ اس کی کتابیں یوں ہو گئیں یا جل گئیں یا اس کی نظر کمزور ہو گئی یا خود اس کا حافظہ کم ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے anything it be happen اچھا فہذا یوسمل المختلط ایسی کتاب ایسے راوی کو اور اس کی روایات کو کیا کہا جائے گا مختلط اختلاط ہوا ہے جس میں رلی ملی چیزیں ہیں اچھا حکم و روایتی امل ابل البح امن نشہ الاسو الحفظ فر روایت وہ آدمی کہ جس کے ساتھ اس کا سوئے حفظ پیدائشی ہو بس اس کی روایت تو مردود ہوگی وہ اما ثانی المختلط وہ دوسری جو مختلط ہے فالحکم فی روایتی التفصیل الاتی پھر اس کی روایت میں تفصیل ہے جو کہ ابھی ہم بیان کرنے لگے ہیں فما حد دفعہ بی قبر الاختلاط بس وہ تمام حد دفعہ بھی جس کو اس نے بیان کیا ہے قبل الاختلاط مختلط ہونے سے پہلے یعنی اس کے حافظے کے جانے سے پہلے اور اس کے کسی بھی آفٹر افیکٹ سے پہلے کوئی بھی حدیث جو اس نے بیان کی ہے تو وہ تمیز کا اور اس حدیث کو وہ ممیز یعنی الگ رکھتا ہے اس کو پتہ ہے فمقبول پھر تو یہ مقبول ہے وما حدث بھی بادل اختلاط اور ہر وہ حدیث جو اس سے صادر ہوئی ہے یا اس نے بیان کی ہے اختلاط کے بعد کسی بھی تاری حال کے بعد فمردود پس وہ مردود ہے وما لم تمیز الم حدث بھی قبر الخلاط اور باز اور اگر ایسی کوئی حدیث ہے کہ جو اس کو خود بھی وہ تمیز نہیں کر پا رہا کہ آیا یہ اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد از اختلاط ہے اس خارجی صورت کے یا مسائل کے یا افیکٹس کے بعد کی ہے یہ حدیث یا اسے پہلے کی ہے جب میں نے لکھی تھی تو کیا میں اس طرح کا ہو گیا تھا نہیں ہوا تھا اگر اس کو خود بھی شک ہے اور وہ خود تمیز نہیں کر پا رہا تو وہ قفافی ہی تو اس پر توقف کیا جائے گا حتیٰ یہ تمیز ہے یہاں تک کہ وہ خود اس کو ثابت کر دے یا پھر کوئی اور اس کو وضاحت کر کے بتا دے یہاں تک کہ وہ حدیث جب تک واضح نہیں ہو جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ اس پر کوئی بھی حکم نہیں لگایا جائے گا جی الفصل الثالث خبر الاحاد المشترک بین المقبول والمردود فيه مبحثان اچھا اب تک تو ہم نے پڑھی تھی مردود کی قسمیں اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی مقبول کی قسمیں اب کچھ خبریں احاد ایسی ہیں جو مشترک بین المقبول والمردود ہیں اس میں دو قسمیں آئیں گی پہلی تقسیم تقسیم الخبری بالنسبت الى من اس ندا الی تقسیم کرتے ہوئے خبر کی نسبت کرتے ہوئے خبر کی اقسام کی تقسیم کی الا من اس ندا الی جس کی طرف اس کی اسناد کی جا رہی ہے اب یہ اس سے خود سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کی پڑھیں گے ابھی اس کی تعریف سے میں بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے ثانی انواع اخرا متفرقۃ دوسری قسم وہ ہے کہ جو متفرق ہے مشترک بین المقبولی والمردود اگرچہ فصل سالس کے اندر انہوں نے ذکر تو مبحث اس کا کیا ہے جو کہ مشترک بین المقبول والمردود ہے جو کہ المبحث ثانی کے تحت آ رہی ہے لیکن اس عنوان کے تحت انہوں نے تقسیم الخبر بن نسبہ اسند علیہ بھی ذکر کر دی ہے المبحث الاول تقسیم اول تقسیم الخبر ہی بنسبت اسند اسلیہ خبر خبر کی تقسیم نسبت کرتے ہوئے من اس نے اس کی طرف اس آدمی اس شخص کی طرف جس سے اس کو سند منسوخ کیا جا رہا ہے ہی اربعہ تو مطالب اس میں چار قسمیں بنیں گی مطالب بنیں گے یا معنی بنیں گے المطلب, المطلب الأول الحديث القدسي المطلب الثاني الحديث المرفوع المطلب الثالث الحديث الموقوف المطلب الرابع الحديث المقطوع وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا على التوالي اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کی طرف ان تمام اقسام کو تفصیلا ابھی فوراً ہی المطلب المطلب الأول الحديث القدسي تعريفه لغة القدسي نسبة إلى القدس قدسي نسبت ہے القدس کی طرف قدس کسے کہتے ہیں ائی توہر یعنی پاکی کماف القاموس جیسا کہ قاموس لغت میں ہے ای الحدیث المنسوب وہ حدیث جس کو منسوب کیا جائے الى ذات القدسی یا ذات قدسی کی طرف پاک ذات کی طرف وہ اللہ سبحانہ و تعالی اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے اصطلاح میں کہتے ہیں ہوا ما نقیلا الینا ہر وہ حدیث نقل کیا جائے جس کو ہماری طرف عن نبی حضور علیہ السلاۃ والسلام سے ما اسنادی ہی ساتھ اس کے کہ وہ حدیث منسوب ہو ایاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو منسوب کر رہے ہوں اسنادی ہی اہو الا رب ہی عز وجل یاہو کا جو مرجع ہے وہ حضور علیہ السلام ہے اسنادی ہی کا مرجع حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام اس حدیث کو اسناد کر رہے ہوں الا ربی بینہ و بین القرآن پھر قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہوگا وہ بھی تو اللہ کا کلام اور یہ بھی اللہ کی طرف نسبت حدیث قدسی کی بھی ہونا کا ان فروخت یہاں پر بہت سارے فروخ ہیں فرق ہیں اشروحا مایلی مشہور ابھی آگے آتے ہیں ان القرآن لفظ ہو و معنا اللہ تعالیٰ قرآن لفظ بھی اور مانن بھی اللہ ہی کی جانب سے آتا ہے القدسی انا کا ہے اور حدیث قدسی جو ہے مانا ہو من اللہ اس کا معنی تو اللہ کی طرف سے ہے لفظ ہو من عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے الفاظ کا چناؤ یہ آپ علیہ السلط والسلام کی طرف سے ہے ان ہوا اللہ کہ جو بھی حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی معنی کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور لفظوں کے اعتبار سے جو ہے وہ نبی کے الفاظ ہوتے ہیں حدیث قدسی اسے کہتے ہیں ایک فرق تو یہ ہو گیا دوسرا فرق ان القرآن یو تلاوت ہی کہ قرآن جو ہے اس کی تلاوت بذات خود اس سے عبادت کی نیت کی جاتی ہے والحدیث حدیث القدسی اللہ یو بتلاوتی ہی اس کی تلاوت سے عبادت کی نیت نہیں ہوتی بذات خود وہ مقصود بل نہیں ہوتی ایک ہے ثواب ملنا یہ الگ چیز ہے حدیث کو پڑھیں گے ثواب ملے گا کیونکہ حضور علیہ السلام کے الفاظ مبارک ہیں اللہ کا اس میں حکم ہے لیکن بذات خود مقصود بالعبادہ جسے جسے کہا جائے وہ قرآن ہے چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے تو قرآن اور حدیث میں ایک دوسرا فرق یہ ہو جائے گا تیسرا فرق یہ ہوگا ان القرآن فی ثبوت ہی تباتر قرآن پاک کے ثبوت کے لیے تباتر شرط ہے قرآن کے ثبوت کے لیے تباتر شرط ہوگا یعنی قرآن پاک کو آگے جب نقل کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے پہلی تو پہلا منقول تو پہلے پہلے تو آپ علیہ السلاط والسلام پر ہی نازل ہوا لیکن پھر حضور علیہ السلام کے بعد آگے پھر صحابہ کرام کی ایک مشہور ایک, ایک, کثیر تعداد جو ہے وہ نقل کرے گی ول حدیث القدسیہ لا تو فی ثبوت ہی تباتر حدیث قدسی کے مشروط ہونے کے لیے کے, ثابت ہونے کے لیے تباتر شرط نہیں ہے کیونکہ دیکھیے ثبوت کی بات ہو رہی ہے ثابت ہونے کے لیے باریک فرق ذہن میں رکھیے گا کہ ہم حدیث قدسی کو من جانب اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے جب حضور نے فرما دیا تو اس کے بعد اب اب یہ حدیث بن کر تواتر کی صورت میں شامل ہوگی تو وہ الگ بات ہے لیکن بذات خود اس حدیث کے حدیث قدسی ہونے کے لیے تو حضور اور اللہ تعالی کے درمیان تو کوئی بیچ میں راہ حائل نہیں ہے تو اس کے ثبوت کے لیے اس کے ثابت ہونے کے لیے تو ہمیں آپ علیہ سات وسلام کا یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور پھر آگے اب وہ حدیث قدسی بصورت حدیث خبر واحد کے چلے بھلے وہ حدیث خبر متواتر کے چلے بھلے اس کو آٹھ صحابہ نقل کریں بھلے اس کو ہزار صحابہ نقل کریں وہ حدیث خود سی ہی کہلائے گی لیکن قرآن پاک جب آگے چلے گا اگر کسی ایک راوی نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں نے تو حضور سے یہ حدیث میں نے تو حضور سے کلام اللہ یوں سنا تھا اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث تواتر کے ساتھ صحابہ یعنی حدیث تو نہیں بنے گی وہ تو قرآن بن جائے گا کہ تواتر کے ساتھ صحابہ قرآن کی اس قرآت کو بیان کریں تو قرآن وہ ہوگا جو تواتر سے ثابت ہوگا فرد واحد کی کوئی کا کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ جو ہے یہ تواتر سے ثابت ہے ورنہ تو قرآن کی خود قرآنیت میں شک پیدا ہو جائے گا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ قرآن وہی ہے جو نبی علیہ السلام پر اترا ہم کہتے ہیں اس لیے کہ لاکھوں کے مجمے نے اسی ایک ہی نقطے کو بیان کیا اسی اسی اس آیت کے زبر اور زیروں کو اسی طرح ہی بیان کیا لاکھوں کے مجمے نے تو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری بن جائے گا کہ یہ قرآن تباتر سے ثابت ہو تاکہ اس کے محکم ہونے کا ہم عالل اطلاق جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ کر سکیں لیکن حدیث قدسی کے لیے تباتر شرط نہیں ہوگا اس کے ثبوت کے لیے یا اس کے قدسی ہونے کے لیے اس کے قدسی ہونے کے لیے نبی کا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہاں یہ میں نے اللہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حدیث آئی ہے اب آگے اس کے بیان کرنے میں اگر ایک صحابی نے اس کو بیان کیا حضور سے نقل کرتے ہوئے تو پھر وہ خبر واحد بن جائے گی حدیث قدسی بن کر خبر واحد خبر غریب خبر مشہور بھلے خبر مقبول ضعیف مردود کچھ بھی بن جائے وہ بات کی چیزیں ہیں کیونکہ اس نے کس نے نقل کیا کس نے نہیں نقل کیا وہ پھر ہم حدیث کی کیٹیگری میں رہیں گے تو بس یہ فرق جو ہے وہ سمجھے عادت الحادیث القدسی ہے حادیث جی باقی سب احادیث کے معنی اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ جیسے وہ وہ اس کو مانا کی بجائے آپ کہہ لیں وہ اللہ کی مرضیات ہوتی ہیں وہ اللہ کی مرضیات ہوتی ہیں یعنی اصل شارے تو اللہ پاک ہیں اب ان ان کی اس وقت کیا مرضی ہے آپ علیہ السلاۃ السلام نے اللہ کی مرضیات کو یوں بیان کر دیا اپنی کسی بھی لفظ کے ساتھ اپنے کسی بھی الفاظ کے ساتھ یا کوئی بھی اس کا طریقہ اور ترک ہو سکتا ہے لیکن اس مرضی کو بین ہی اللہ تعالی کے معنی دینا وہ درست نہیں ہوگا آپ یوں سمجھ لیں اس کو ایسے کہہ لیں کہ جیسے والد صاحب کی عدم موجودگی میں بیٹے کو اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو وہ کہے گا کہ میں والد صاحب کے مزاج کو بخوبی جانتا ہوں اگر وہ یہاں پر ہوتے تو وہ یوں فیصلہ کرتے یا کوئی استاد کہے کہ میں اپنے شاگرد کہے کہ میں اپنے شیخ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کوئی فتویٰ پوچھنے آئے دارالفتہ میں اور وہاں ان کا شاگرد بیٹھا ہو تو وہ کہے کہ میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں ان کے علم تقوا تہارت کو ان اس سارے صورتحال کو جانتا ہوں اگر وہ میری جگہ ہوتے تو وہ بیان ہی اسی طرح سے ہی فیصلہ کرتے تو میں ان کی مرضیات کو پہچان کر یہ بات کر رہا ہوں تو جو آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں جو حدیث قدسی نہیں ہوتی گویا کہ وہ اللہ کی مرضیات ہوتی ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے زبان سے صادر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جب نبی اپنے الفاظ بیان کرتے ہیں جو کہ حدیث قدسی ہوتی ہے تو بائن ہی تقریباً الفاظ ان کے اپنے کہلا سکتے ہیں کیونکہ قرآن نہیں بن سکتا نا وہ الفاظ اس لیے قرآن وہ وہ الفاظ ہم اس کو قرآن کے ساتھ یا اللہ کے کلام کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے یہ یہ یہ مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کی کی ذات سے صادر ہونے والے الفاظ ہیں اس لیے ہم بائن ہی وہ الفاظ تو نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو وہ بیان ہی وہ الفاظ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی مخلوق ہے یہ اس مجبوری کی بنا پر ہم ان الفاظ کو قرآن کے ساتھ یا اللہ کے الفاظ نہیں بیان کر سکتے لیکن اس کے معنی کو من جانب اللہ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہوگی حدیث خود سی لیکن اللہ کی ذات اس وقت کیا چاہ رہی ہے اس اس چاہت کو اپنے مفہوم اپنے الفاظ اپنے معنی کو میں بیان کرنا یہ بن جائے گی حدیث دوسری حدیث اچھا جیحادی القدس الحادیث لیست بکثیرت بالنسبت لعدد الاحادیث النبویہ جو نببی احادیث ہیں اس کے مقابلے میں جو احادیث قدسیہ ہیں وہ اتنی کثیر تعداد میں نہیں ہیں وعدد ہوا حوالۂ میں اور دو سو کے سے کچھ زیادہ جو ہے ان کے اس کا عدد ہے مثال ما رواہ مسلم فی صحیحی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی انہو قال یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی اے میرے بندو میں نے حرام کر دیا ہے ظلم کو اپنی نفس کے اوپر وجعلتو بینکم محرمن اور میں نے بنا دیا ہے تم لوگوں کو آپس میں محرم بہت ہی محترم یعنی احترام والا یعنی جس کے ایک دوسرے کے اوپر ظلم حرام جس کے اوپر کر دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ ہوں بس تم آپس میں ظلم نہ اختیار کرو تو یہ اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ عین نبی فیما روا عنی اللہ تم کہ یہ وہ روایت ہے جس کو حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے روایت کی ہے اچھا جی سیاغ و روایت ہی اس حدیث قدسی کی کو روایت کرنے کے سیغے کیا ہوتے ہیں وہ لفظ کن کن لفظوں کے ساتھ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے لابی الحدیث القدسی سیغتان دو ہی سیغے ہو سکتے ہیں حدیث قدسی کو بیان کرنے والے راوی کے لیے یو الحدیث روایت کرے وہ حدیث قدسی کو ان دونوں میں سے کسی ایک میں سے اور جو بھی چاہتا ہو ہما اور وہ کون سے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما عز ربی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یروی ہی روایت کرتے ہوئے اس بات کو اپنے رب عز وجل سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان صحابی نے آگے حضور سے بیان کیا تو اب وہ راوی کہے گا کہ حضور نے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں بیان کیا ان سے یوں روایت کو لیا یا پھر یوں کہہ دے کہ قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی ما اس بات کے بارے میں روا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ نے بیان کیا یعنی پہلے اللہ رب العزت کا نام لے لیا جائے اور پھر اس کے بعد کہا جائے کہ اللہ نے فرمایا جس کو آپ علیہ السلام نے یوں بیان کیا یا یوں کہہ دیں یا یوں کہہ دیں کہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا اللہ رب العزت سے براہ راست یوں <coughs> روایت کو لیتے ہوئے اشر المصنفاتی فی الاتحافات السنیت بالاحادیث القدسیت لعبد الرؤوف المنابی اور التحافات جی آگے مطلب اتنا کافی ہے ٹائم پورا ہو گیا آگے پڑھنا یا کافی ہے میرے خیال سے آج اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس تھرسڈے کو کل مشکل ہے اچھا تھرسڈے کو چلے میں دیکھ لوں گا اگر تو میں فارغ ہوا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اگر نہ ہوا تو پھر منڈے نیکسٹ منڈے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ بیس منٹ پہلے مجھ سے پوچھ لیجئے گا اگر میں اویلیبل ہوا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں آ جاؤں گا تھرسڈے کو تو میں بتا بھی دوں گا اور انشاءاللہ سبق پڑھ لیں گے اور ورنہ پھر انشاءاللہ اپنے معمول کے مطابق پھر سوموار کو ہی انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم